حضرت عمر بن ہڈس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فجر کی نماز میں اذا پڑھتے ہوئے سنا سنن نسائی حدیث نمبر نو سو باون